اقیل معمر ابن اب زیب اور مالک ان سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ یونس کی حدیث کے ہم مانا روایت کی مگر مالک نے اپنی حدیث میں بس شگونی کا نام لیا ہے اس میں کاہنوں کا ذکر نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چودہ